برطانیہ کے ساتھ مل کر ہمارے بڑوں نے پھر حکومت مکے مدینے کی بنا لی اب آل شیخ بھی آ گئی آل سعود بھی آ گئی پھر ادھر سے شیخ الاسلام حضور سیدی محمد بن عبد البح تھوڑی سی جھلکی دکھا دوں نہ دکھاؤں گرگٹ اللہ گرگٹ لونڈے لونڈے باجا آ دیکھ ل اب بن گیا شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ہندوستان کے علماء حق آئے آئے آئے چھپی ہوئی مکتبہ عامر بن عاص رائے کے مرکز سے ملتی ہے جو لینا چاہیں میں مکتبے بتا دیتا ہوں مکتبہ صدیقیہ میں ملتی ہے بیرون گیٹ تبلیغی مرکز رائے لاہور مکتبہ اسلامیہ نزد جامع مسجد چیچا وطنی مکتبہ سید احمد شہید لاہور بک سنٹر نزد مسلم کمرشل بینک تلمبا مکتبہ الحبیب عبد الحکیم مکتبہ امر بن عوس نزد ابراہیم مسجد لاہور مکتبہ اصغر رائیوینڈ مکتبہ مدینہ رائیوینڈ مکتبہ عثمانیہ رائے راول پنڈی مکتبہ الامہ نیو صادق بازار رحیم یار خان مکتبہ عائشہ لاہور بخاری کتاب گھر سکھر ادارت الحرم رائیوینڈ مکتبہ حبیبیہ سواڑی سواری بازار بنیر بنیر مکتبۃ الانصار رائے ونڈو یہ کس کی لکھی ہوئی ہے مدرسہ دیوبند کا بہت بڑا مناظر ہے مناظر ہے منظور احمد نعمانی کون اس نے پھر صفائی اس نے لکھا او ہو ہو خلاصہ بتاتا ہوں جس وقت ہمارے کیونکہ ان کی باتیں پہنچی نا ادھر کہ تم ہمارے محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام کو تم نے ایسے ایسے لکھ دیا کتا لکھ دیا گندا لکھ دیا بڑا پیڑا لکھ دیتا یہ کیا پھر پیسے کیسے ملیں گے پھر حضرت عبد الرحمان مکی صاحب مکی صاحب وہاں پر بیٹھ کر درس کیسے دیں گے مکے شریف میں بیٹھ کر درس دیتا ہے نا عبد الرحمان مکی مکی جو ادھر جاتے ہیں ان کو پتا ہے تو یہ سارے کیا بنے گا جب ان کو پریشانی بنی تو اب شیخ کو شیخ حضرت محمد بن عبد الوہاب اب خبیص کو شیخ بنانا تھا مسئلہ بن گیا اب بنانا شروع کر دیا ہندوستان کے علماء حق اور شیخ محمد عبد الوہاب کتاب لکھ دی منظور نعمانی نے اس نے پھر ثابت کیا کہ جن حضرات نے ہمارے نے اس ان کو غلط لکھا تھا بس وہ افواہ پر لکھا تھا حقیقت معلوم نہیں تھی جب حقیقت معلوم ہو گئی تو اب تو ہمارے سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام ہے سمجھ نہیں آئی سمجھ نہیں آئی توجہ مرو

نہ چیز کی ایک ایک بات کو توڑنے والا نہ چیز کچھ قتل کر دے بھائی قتل کر دے خون معاف ہے اتنے وسوخ سے میں یہ حوالے اور باتیں کر رہا ہوں اور سن لو ایک تمہیں خوشخبری سناتا ہوں شجا آباد کا ایک مدرسہ ہے اس کا نام فاروقیہ ہے دیوبندیوں کا ہے کا ایک استاد ہے اس نے ناچیز کا ایک خطاب سنا سیاست فاروق اعظم کافی سے کافی اندر سے تبدیل ہو گیا کئی باتیں اس کی رہتی تھیں اپنے بے بند عقیدے کی میرے پاس ادھر دوست آئے کوٹدو سے انہوں نے کہا ادھر ایک مولوی دیوبندیوں کا بڑا تنگ کرتا ہے تو ذرا فون پر اس کے ساتھ بات کر کے دو چار باتیں ہمیں بھر دے میں نے فون جہاں میں نے کہا چلو ملا دو فون پر دو چار باتیں کی مسئلہ ختم نبوت الناس کے حوالے سے جب باتیں کی تو وہ پھنس گیا ایسے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کو پھنسانا ہمارے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے نا وہ پھنس گیا جی جب پھنس گیا نا وہ ساری موت اس کی اکٹھی ہو گئی وہ لے کر چلے گیا ادھر جا کر انہوں نے پھیلا دیا جب پھیل گئی بات تو دیوبندیوں تک بھی پہنچ گئی وہ پھیلتی پھیلتی چلی گئی ان کا جو موت وہاں کا مدرسے کا محتم تھا اس سے آگے وہ شجا آباد میں چلی گئی جب آباد میں تو اس مولوی صاحب کے پاس چلی گئی جس نے وہ پہلے سنی ہوئی تھی میری تقریر سیاست فاروق اعظم اس نے مجھے فون ملایا یہ دو راتیں ہو گئی ہیں دو راتیں گزری ہیں فون ملایا اس نے کہا حضرت یہ کیا آپ اعتراض اٹھاتے ہیں تعزیر الناس پر میں نے کہا یہ اعتراض ہے وہ وہاں درس نظامی کا مدرس ہے کتابیں پڑھاتا ہے ان کو ہاں عالم ہے ان کا جب میں نے دو باتیں کی ایمان سے کہتا ہے ہاں آپ کی بات تو بالکل سمجھ آ گئی ہے یہ واقعی کفر ہے بالکل ایسے ہے میں نے دو چار باتیں اور کی کہنے لگا حضرت میں نے آپ کی پہلے یہ تقریر سنی ہے اور آج میں نے یہ میں اب ان کو تین طلاقیں دینے کے لیے چل دینے کے لیے چل پھر رہا ہوں بس اب موقع پا کر تین طلاقیں دے دوں گا سمجھ نہیں آئی اللہ کے فضل سے تو میرے بھائی میں بات کیا کر رہا ہوں یہ دیکھو ادھر حسین احمد مدنی کہہ رہا ہے دیوبندی وہ گندا تھا کتا تھا وہ فلان تھا گستاخ وہ ابھی تو گستاخ ٹولا ہے الحمد للہ وہ ابھی منہ نکلے وہ گستاخ ٹولا ہے سانو اور کی چاہیے یہ و رشیدیا ہے مدرسہ دیوبند کے بنانے والے بزرگوں کا جی جی و رشیدیا میرے ہاتھ میں ہے بازار میں اس پر پابندی ہے تو جناب جی اس کے ادھر دیکھ ادھر دیکھ اس کے جناب جی نا یہ صفحہ نمبر یہ محمد بن عبد الوہاب یہ دیکھ لو بھائی حضرت جو ہے فتح رشیدیہ میں تقویت الایمان کی تعریف ہے فتح رشیدیہ میں اور ابن عبد الوہاب کے بارے میں جب پوچھا گیا تو حضرت کیا کہتے ہیں تین سو ستائیس سفا تین سو تین سو ستائیس صفحہ اور جلد کون سی ہے دوسری ہے نا جلد دوسری ہے تین سو ستائیس سوال ہو رہا ہے حضرت سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کا مذہب سوال عبد الوہاب نجدی کیسے شخص تھے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو لوگ وہابی کہتے ہیں مرے تو انہوں ایک تھان تے نہ کھلون نہیں کبھی سوال ہو رہا ہے کہ عبد الوہاب نجدی کیسے شخص تھے جواب دے رہا ہے محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں وہ اچھا آدمی تھا آخر کنا چر پیا لوک باپ کتنا چیر چھپایا جا سکتا ہے آگے سنو سنا ہے کہ مذہب حمبلی رکھتا تھا اور عالم بالحدیث تھا بدا تو شرک سے روکتا تھا مگر تشدید اس کے مزاج میں تھی سخت ذرا تھا وہابی کا عقیدہ حضرت کیا ہے وہابی کون لوگ اور عبد الوہاب نجدی کا کیا عقیدہ تھا پھر جواب دیتا ہے اور کون مذہب تھا کیسا شخص محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو وہابی کہتے ہیں ان کے عقائد عمدہ تھے اور مذہب ان کا حمبلی تھا البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی مگر وہ اور ان کے مقتدی اچھے ہیں وہ اور ان کے اچھے ہیں اور وہ کی کہہ رہا ہے گستاخ رسول سارا یہ کی کچھ جڑا ہے منظور نعمانی شیطانی یہ کیا کہتا ہے کہتا ہے او پتہ جو چل گیا حکومت بدل گئی ہے اب عرب کچھ اب عرب ہمارے آل شیخ کے ہاتھ میں آ گیا اب پینترا بدلا اب کیا ہے بچانا مقصود ہے بتانا مقصود ہے شیخ الاسلام ہے ہمارے نزدیک جن حضرات ہماروں نے ان کے خلاف لکھ دیا تھا وہ لا علمی لکھ گئے تھے لا علمی نہیں تھی اصل پروپکنڈا تھا سمجھ نہیں آ رہی امرے پروپکنڈا کہا کہتا تھی ادھر حکومت سنیوں کی ادھر عوام سنیوں کی نہ ادھر جینا نہ ادھر جینا اب یہی صورت تھی کہ اکو پیو نو ہٹاؤ کام سیدھا موقع جدو آیا تو پیو نو پھر چک لان دے مان لان دے پھر ایک کہڑی گل ہے ہوں سمجھ لگی اے اصل بات تین دس دیتی ان ان پر یہی مطالبہ اب بھی رکھ لیا کرو کہ ادھر بھی جا کر اب بھی وہاں بھی شیخ کو ذرا برا کہا کرو سمجھ نہیں آئی تاریخ ہو گئی میرے بھائی ان کی ہوں پوری ہو گئی کہ نہیں یہ گل بچ نہ لیا نہ تے سر نہیں سی پوری بجنی بج گئی ہوں سر کہ نہیں میری پتہ کی عادت ہے کلا تنو بار ہی تون چوجا تنڈ ہی نہ یہ ہے ان کی اصل تاریخ ان کا رخ مخالف کا رخ نہیں پہچانیں گے بچیں گے نہیں آپ بچ نہیں سکتا پھر اگر کہو تو نشانیاں پر وقت تھوڑا ہے جاتا ہاں ایک بات یہاں پر کہہ دوں یہ کہتے ہیں ہم آل حدیث ہیں اور حدیث بڑا سونا نام سنو پہلے آل حدیث انہیں کو کہا کرتے تھے جو محدثین ہوتے تھے یعنی حدیث کو روایت کرنے والوں کو آل حدیث کہتے تھے جیسے امام بخاری امام مسلم شریف فلاں فلاں جو حدیثیں روایت کرتے تھے ان سے پہلے جو حدیث کہتے تھے ہمیں فلاں نے بیان کیا ہمیں فلاں نے ہمیں فلاں نے حتیٰ کہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تھی ایسے لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا تھا اہل حدیث ایک فن والے لوگ تھے مذہب والے نہیں تھے سمجھ نہیں آ رہی مذہب صرف اہل سنت تھا جس کو مذہب حق کہتے تھے مذہب حق صرف مذہب اہل سنت تھا اب بات کو سمجھنا ان اہل حدیثوں میں یعنی حدیث روایت کرنے والوں میں کوئی ہوتے تھے معتزلی کوئی ہوتے تھے کرامی کوئی ہوتے تھے خارجی کوئی ہوتے تھے جناب جی شیعے کوئی کس طرح کے ہر طرح کے ہے ہاں جی وہ روایت کرنے والے احادیث کو ہے ہاں جی ہوتے تھے پہلے بات سمجھنا ذرا اب بد مذہب بھی ہوتے تھے اہل حدیث بد مذہب بھی سمجھ نہیں آ رہی یہی وجہ ہے کتابوں میں لکھا ہے امام بخاری کی بخاری شریف کے اندر فلاں حدیث فلاں راوی نے روایت کی اور وہ کرامی مذہب کا تھا وہ فلاں مذہب کا تھا اہل حدیث ہے اور فلاں بد مذہب ہے اہل حدیث ہے اور بد مذہب ہے اہل حدیث ہے اور اور اس پر ایک ہی حوالہ سنا دیتا ہوں مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام نووی ان کے استاد محدث ابن الصلاح ابن الصلاح شافعی رحمہ اللہ کا فتح ابن الصلاح فتح ابن صلاح میرے ہاتھ میں ہے جو مجموعات الرسائل المنیریہ کے اندر چھپا ہوا ہے اور یہ چھاپنے والے احیاء احیاء الدار و تراث العربی وہابی ہیں توجہ ذرا رکھنا یہ خود وہابی ہیں عرب کے جو چھاپ رہے ہیں اس کے صفحہ نمبر چونتیس چھتیس پر لکھا ہوا ہے فتحوا فتح فتح ابن صلاح کے صفحہ نمبر چھتیس پہ لکھا ہوا ہے جو کچھ وہ سناتا ہوں سنا دوں بولو یہ بڑی مزے کی بات ہے میرے بھائی یہ جی، یہ یہ دیکھنا دیکھنا جی آ, گیا کسی نے پوچھا قال بعضهم عن الامام مالك رضي رضي الله الله عنه عنه انه جمع بين السنه السنه والحديث اجاب هنا ضد البدعه وقد يكون الانسان من اهل الحديث وهو مبتدع ومالک رضی اللہ عنہ جامع بین سنتین فکان عالما بسنة ای الحدیث ومعتقد سنة ای کان مذهبه مذهب اہل الحق من غیر بدعا محدث ابن صلاح سے پوچھا گیا حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہوا ہے کسی کتاب میں کیوں انہوں نے سنت اور حدیث دونوں کو اکٹھے کیا ہے سنت اور حدیث تو ایک چیز ہے تو اکٹھے کرنے کا کیا مطلب ہوا انہوں نے فرمایا بھائی سنت دو معنوں میں ایک حدیث کے معنی میں آتا ہے ایک سنت بدعت کے معنی میں یعنی سنت بمانا مذہب حق مذہب تو فرمایا خالی اہل حدیث ہونا یہ حق ہونے کی دلیل نہیں کیوں کہ اہل حدیث بدعتی بھی ہوتے ہیں بد مذہب بھی ہوتے ہیں اہل حدیث بد مذہب بھی یہ دیکھو قد یقون الانسان من اہل الحدیث وہو مبتدعن بد مذہب ہوتا ہے اہل حدیث ہوتے ہوئے تو فرمایا جن حضرات نے امام مالک کے متعلق لکھا ہے وہ سنت اور حدیث دونوں کو اکٹھا کرنے یعنی دونوں ان میں موجود تھیں تو ان کا یہ مطلب ہے کہ خالی حدیث کے روایت کرنے والے نہیں تھے یعنی خالی حدیث کے اہل حدیث نہیں تھے بلکہ وہ اہل سنت مذہب حق رکھنے والے بھی تھے اب سن لو لطیفے کی بات ہے آہل حدیث کو کہہ رہے ہیں نا کہ آہل حدیث کبھی بد مذہب ہوتے ہیں اب اہل سنت کو بد مذہب کہہ کر دکھاؤ کہو فلاں اہل سنت فرقہ تھا اور بد مذہب تھا بولتے نہیں ہو مرو اہل حدیث کو بد مذہب کہہ رہے ہیں علماء محدثین کہ کبھی ہوتے ہیں کیا مطلب اگر حدیث روایت کرنے والا اہل سنت سے نہیں تو بد مذہب ہوگا اگر اہل سنت سے ہے تو سننی ہوگا سمجھ نہیں آئی بات کی اب کوئی مائی کلا بھی سے کہے تو ذرا تقسیم کر کے دکھا کہ اہل سنت یہ اہل سنت یہ اہل سنت بد مذہب ہیں یہ اہل سنت اچھے مذہب والے ہیں یہ حق مذہب والے ہیں یہ برے مذہب والے ہیں کہہ کے دکھا معلوم ہوا اس فدو لانتی نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اہل حدیث نام نہیں رکھ سکتے نام اگر مذہب کا ہو سکتا ہے حق کا تو اہل سنت ہے وہ تو ہمارے پاس ہے اب تو چھڑکڑے مجھے میں جا انہیں ہوں سڈے تو وکھریا بھی اپنا پتا ضرور لونا ہے انہیں اپنا پتہ ضرور پتہ اپنا ضرور گیدڑ والی پوچھل انہیں لانی بھی تاکہ جتھے بیٹھا ٹی بےتا کے جیٹا بھی اسے برادری کا حق کا کوئی نام ہو سکتا ہے صرف اہل سنت وہ صحابہ تھے وہ تابعین تھے وہ تبا تابعین تھے ائمہ مجتہدین تھے تمام اولیاء تھے اور اولیاء ہیں تمام اولیاء تھے تمام تابعین تھے تمام شہداء تھے تمام